ابو صالح نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سونے کی سونے کے عوض اور چاندی کی چاندی کے عوض بے نہ کرو مگر یہ کہ وزن وزن مثل با مثل یعنی معیار میں یکساں برابر برابر ہو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ستاون